حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آدمی آیا جبکہ آپ جعرانہ میں تشریف فرما تھے اس نے جبہ پہنا ہوا تھا اور اپنی داڑی اور سر کو زرد رنگ کی خوشبو لگا رکھی تھی وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا جبہ اتار دے اور رنگ دار خوشبو دھو دے اور جس طرح تو حج کے احرام میں کرتا تھا اسی طرح عمرے کے احرام میں کر سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو گیارہ